حضرت حافظ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی آزان اور نماز کے درمیان دو حل کی رکاتے پڑھتے تھے سنن ناسائی حدیث نمبر ایک